السلام علیکم میں virtual university government of Pakistan کی جانب سے آج آپ کو کمپالر کنسٹرکشن کے لیکچر نمبر 29 میں خوش آمدید کہتا ہوں پچھلے لیکچر میں ہم نے باٹم اپ پارسر کے حوالے سے کاروائی مکمل کر لی تھی جس میں ہم نے جو ہم نے ٹیبل بنایا تھا اس کو استعمال کیا ایک ایگزامپل اسٹرنگ کے یعنی ان ایگزامپل ایکسپریشن پہ کیونکہ ہم وہ گرامر جو استعمال کر رہے تھے وہ ایکسپریشنس کے لیے تھی اس کے بعد میں نے وہ پارسر کا الگریدم آپ کے سامنے پیش کیا جو کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انتہائی کنسائز ہے کیونکہ ایونچولی آپ سمجھ کے ہوں گے کہ جب ڈی ایف اے بن گیا تو ڈی ایف اے کو ایکسیکیوٹ کرنے کی خاطر آپ سمپلی ایک ٹیبل میں اس ڈی ایف اے کو انکوڈ کر لیں اور ٹیبل لک اپ کے ذریعے آپ اس ڈی ایف اے کو چلا سکتے ہیں اور پارسر جو ہے چونکہ ہم نے اس کو ڈی ایف اے کے طور پہ ہی انکوڈ کیا ہے ہاں ٹھیک ہے کہ اس کے اندر جو بنانے والی کاروائی تھی اس کے اندر وہ باتیں نہیں تھی کہ ان پٹ سمبل لو اور اس کی بیسس پہ ٹرانزیشن کرو یہاں پہ اصل میں وہ جو اسٹیک ہے اس کی انٹریز اور دوسری اہم بات کہ ڈی ایف اے میں ہم ایک لحاظ سے ریسٹارٹ کیپیبلٹی بھی ڈالتے تھے کہ اگر ہم ایک اسٹیٹ میں بیٹھے ہیں اور وہاں پہ ایکشن جو ہے وہ ریڈکشن ہے تو پھر ریڈکشن کے بعد ڈی ایف اے کہاں سے ریسٹارٹ کرو یقیناً وہ یہ نہیں تھا کہ ہمیشہ اسٹیٹ زیرو میں جاؤ وہ گو ٹو ٹیبل جو آپ کو یاد ہوگا وہ بتاتا تھا کہ ڈی ایف اے کو کہاں سے ریسٹارٹ کرنا ہے اینی یہ جو ٹیبل تھا اس میں یہ ساری باتیں ہم نے انکوڈ کر لی اور اس کے بعد پارسنگ آپ نے دیکھا ایک انتہائی سمپل سا پروسیجر ہے جس میں ایک وائل لوپ ہے اور ایف ایل اسٹیٹمنٹس ہیں جو کہ چار جو اس کے ایکشن ہے یعنی کہ شفٹ ریڈیوس ایکسیپٹ یا ایرر یہ جو چار چیزیں ہیں ان کا لحاظ رکھ کے وہ اطمینان سے سمپل طریقے سے ہم وہ پارسر آپ بنا بنا سکتے ہیں اور یقیناً یہ صلاحیت اب آپ کے سامنے باعث فخر بھی ہو سکتی ہے کہ دیکھو میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ پارسر جو ہے یہ پارسنگ آخر کرتا کیسے ہے میں اتنا بڑا سی کا یا سی پلس پلس کا یا جاوا کا پروگرام لکھتا ہوں جس میں بعض کا ہزار دو ہزار لائنیں ہوتی ہیں آخر یہ پارسر جو ہے یہ سارا میرا پروگرام سمجھ کیسے جاتا ہے کہ یہ سی پلس پلس کا یا جاوا کا یا کسی بھی لینگویج کا پروگرام ہے اور پھر نہ صرف یہ بلکہ جب کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ بھی مجھے بتا دیتا ہے کہ غلطی کہاں پہ ہے وہ غلطی کیوں ہے اور بلکہ اگر اچھا وہ کمپائلر تھا تو اس نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ اس غلطی کو اگر میں نے دور کرنا ہے تو میں کیا کروں خیر اب یہ چیز اب آپ کے سامنے آ گئی جو آخری بات ہم نے پچھلے لیکچر میں کی تھی وہ یہ تھی کہ گرامر کے حوالے سے جو کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈیزائنر ہے جس نے وہ گرامر ڈیزائن کی ہے پر وہ لینگویج ڈیزائنر ہے کیونکہ اس کورس میں ہم ٹپکلی پروگرامنگ لینگویجز کے حوالے سے ساری گفتگو کرتے ہیں مثالیں بھی ہماری typically programming languages procedural languages جو ہیں ان کے حوالے سے ہوتی ہیں تو ان لینگویجز کو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جو ڈیزائنر ہے وہ ٹپکلی ایک گرامر کے ذریعے اس کا سنٹیکس ڈیفائن کرتا ہے اس سنٹیکس میں وہ ٹوکنس اور نان ٹرمینلز بھی ہوتے ہیں ایونچلی وہ ٹوکنس جو ہیں وہ لیکسیکل انالائزر کے حوالے سے استعمال ہوتے ہیں یعنی کہ اسکیننگ کیسے ہوگی اور پارسنگ جو ہے وہ پھر ٹھیک ہے گرامر سمبلز اور گرامر رولز کو استعمال کرتا ہے البتہ یہ ہے کہ پہلے بھی ہم ایسی ہی گرامرز پوری کی پوری تو نہیں یہ نہیں کہ میں نے آپ کو پوری سی یا سی پلس پلس لینگویج کی گرامر دکھائی ہو اور اس ساری چیز کو لے کے میں نے پارسنگ یا لیکسیکل انالیسز کے حوالے سے بات کی ہو ہاں یہ ضرور تھا کہ فلیکس کے معاملے میں میں نے آپ کو سی جو ہے اس کی یا سی پلس پلس کی جو گرامر تو نہیں ریگولر ایکسپریشن ضرور میں نے آپ کو دکھائے تھے لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے پوری لینگویج ایک لے کے اس کی گرامر دیکھی ہو لیکن میرا خیال ہے کہ اب تک یہ آپ کی نظر سے گزر چکی ہوگی کہ ایک لینگویج جو ہے اس کی مکمل گرامر جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے اور اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ گرامر جو ہیں یہ اس کا مطلب کیا ہے اور اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ان کو پارٹس کیسے کرتے ہیں البتہ جو آخری بات ہم نے ایمبیگیوٹیز اور شفٹ ریڈیوس کانفلکٹ کے حوالے سے کی تھی یہ بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی کہ ہاں واقعی ایسی باتیں ہیں گرامرس میں جہاں پہ یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے لیکن مسئلہ کس کے لیے آپ کے لیے وہ جنرلی مسئلہ نہیں ہوتا آپ تو بڑے اطمینان سے فرض کریں وہ اف دین ایلس یا اف اف اور اس کے آخر میں ایلس لگا دیتے ہیں لیکن جہاں تک یہ پارسر بنانے کا تعلق ہے وہاں پہ اب آپ سمجھ کے ہوں گے کہ اگر یہ ایمبیگیوٹی آ جائے تو باٹم اپ پارسنگ کا یہ جو سارا معاملہ تھا وہ ایل آر ون آئٹمس کا وہاں پہ مسئلہ ایک آ جائے گا کہ ایک اسٹیٹ کے اندر ایک آئٹم کہے گا کہ شفٹ کرو دوسرا آئٹم کہے گا کہ ریڈیوس کرو جو بھی جو بھی نیکسٹ ان پٹ سمبل آ رہا ہے اس کی بنا پہ خاص طور پہ اگر وہ ایل آر ون آئٹم ہے جو میں نے مثال آپ کے سامنے پیش کی تھی پچھلی دفعہ وہ تھی اف ایلس کی اور اس کے سلسلے میں میں نے یہ کہا تھا کہ جو ہم ایکشن اڈاپٹ کرتے ہیں یا کہہ لیں کہ جو کانفلکٹ ریزولوشن اسکیم ہم اڈاپٹ کرتے ہیں وہ یہ کہ ایلس جو ہے وہ موسٹ ریسنٹ ایف کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں یہ پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں آئیے ایک دو اور ایمبیگیوٹیز کے بارے میں ڈسکس کر لیں اور پھر کچھ اور کانفلکٹس جو ہیں ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں اور چند ایک اور باتیں یہ ابھی bottom up L R parsing کے حوالے سے ہم نے کرنی ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ میں ایک ٹول کے بارے میں ڈسکشن کروں گا جو کہ اس ساری کاروائی کو آٹومیٹ کرے گا یعنی کہ پارسل جنریٹر ڈسکس کریں گے اور ایونچولی یہ پارسل جنریٹر مثال میں اب آپ کے سامنے اس طرح نہیں پیش کروں گا کہ یہ دیکھو یہ ساری مثال ہے یہ ایسے ہوگا بلکہ آپ اپنے پروجیکٹ میں آپ اس کو استعمال کریں گے وہاں پہ کچھ چھوٹے موٹے پروٹوٹائپس آپ کو بنانے پڑیں گے اور ایونچولی وہ جو پوری لینگویج ہم کور کر رہے ہیں پروجیکٹ کے حوالے سے اس کو آپ پارٹس ہاتھ سے نہیں اس آٹومیٹک ٹول کو جس کی ڈسکشن آج ہم کریں گے انشاءاللہ اس کو استعمال کر کے آپ پارسر بنوائیں گے اور اس کے پیچھے جو ساری سائنس جو ساری تھیری ہے وہ اب ہم کور کر چکے ہیں یہ چند ایک باتیں جو رہ گئی ہیں ان کو اب ہم کور کر لیں تاکہ اس جنریٹر کے معاملے میں کہ وہ کیا کام کرتا ہے کیسے کام کرتا ہے اس کے اندر انٹرنلی کیا ہو رہا ہے وہ ساری تفصیل جو ہے اب آپ کے سامنے آ جائے جو شفٹ ریڈیوس کانفلکٹ کا معاملہ تھا اس میں ایک ایمبیگیوٹی تو میں نے ایف فیلس کی دی تھی وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ بھی شفٹ ریڈیوس تھی ایک اور گرامر ذرا دیکھیے یہ ایکسپریشن گرامر ہے جس میں یہ میں نے آپ کے سامنے تین رولس لکھے ہیں شارٹ ہینڈ نوٹیشن میں نے استعمال کی ہے کہ E goes to E plus E E goes to E times E اور ای گوز ٹو اینٹ یہ اصل میں تین رولس ہیں اب یہاں پہ ایمبیگیوٹی کیا ہے اصل میں معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی اسٹیج پہ ہیں تو کیا آپ ای پلس ای استعمال کریں یا ای ٹائمز ای استعمال کریں یہ وہ مسئلہ ہے اور یہ معاملہ جو ہے اصل میں وہ پریسیڈنس کی وجہ سے ایمبیگیوٹی ہے کہ کسی اسٹیج پہ صرف ایسے اگر گرامر ہو تو پارسر چاہے آپ ہاتھ سے چلائیں یا آٹومیٹکلی چلوائیں یا بنوائیں تو مسئلہ یہ ہوگا کہ ای پلس ای کروں یا ملٹیپلائی کروں یعنی کہ اگر آپ ذہن میں ایک انفکس اسٹرنگ رکھیں two plus three times four تو کیا اس میں پلس پہلے کریں کہ ملٹیپلائی پہلے کریں یہ آپ جانتے ہیں اور یہ صرف پہلی دفعہ نہیں اس کورس میں یا اس کے علاوہ دوسرے کورسز میں بھی ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ یہ ایمبیگیوٹی جو ہے یہ پریسیڈنس کی وجہ سے ہے اب اس پریسیڈنس کا جو مسئلہ ہے مسئلہ تو نہیں جو بھی معاملہ ہے اگر ہم اس کو ریزالو نہ کریں اور گرامر کو ایسے لکھ دیں تو پھر یہاں پہ بھی اصل میں کیا ہوگا شفٹ ریڈیوس کانفلکٹ ہوگا یہ اب باٹم اپ پارسنگ کے حوالے سے ہے یہ وہ بات نہیں کہ وہ پریسیڈنس جو ہے اس کا جو رزلٹ ہے یعنی کہ وہ ایکسپریشن کی ویلیو جو ہے وہ غلط آئے گی یہاں پہ ہم پارسنگ کی بات کر رہے ہیں اور وہ اس طرح کہ جب ہم اس کے ایل آر ون آئٹمس بنائیں گے تو ہمارے پاس ایک ڈی ایف اے اسٹیٹ آئے گی جیسے کہ یہاں پہ نے لکھا ہے اور اس اسٹیٹ میں یہ دونوں آئٹمس ہوں گے ذرا دیکھیے پہلا آئٹم جو ہے وہ ہے E goes to E times E dot اور آگے جو لک ہیڈ سمبل وہ پلس ہے اس کو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ اب مکمل ہینڈل ہے یعنی کہ اگر ای ٹائمز ای مل جائے اسٹیک میں یاد رہے یہ ہینڈل کہاں ہوتا ہے اسٹیک میں اور ان پٹ سمبل جو آ رہا ہے وہ پلس ہے تو ریڈیوس کر دو لیکن اسی اسٹیٹ میں یہ بھی ہوگا کہ آپ کو ایک اور ایل آئٹم ملے گا جب وہ آپ کینونیکل سیٹ بنا رہے ہوں گے جو کہے گا کہ E goes to E dot plus E اور ان پٹ سمبل جو ہے وہ پلس ہے یہ جو ہے یہ کہے گا کہ شفٹ کرو تو یہاں پہ آپ یاد ہے جب ہم وہ ٹیبل بناتے ہیں تو انہی آئٹمس کو لے کے ہم ڈیسائڈ کرتے ہیں کہ شفٹ کریں کہ ریڈیوس کریں آپ یاد دہانی کے لیے آپ بے شک وہ الگردم دوبارہ ایک نظر دیکھ لیجئے اس بنا پہ کہ بھئی اب میں شفٹ کروں کہ ریڈیوس کروں پارسر جو ہے اس کے سامنے اب ایک کانفلکٹ ہے اصل میں پارسر کے سامنے ایک لحاظ سے نہیں اگر خاص طور پہ ہم یہ ٹیبل کنسٹرکشن کر رہے ہیں تو ٹیبل کنسٹرکشن میں مسئلہ ہے لیکن اگر وہ ٹیبل جو ہے پارسر نے ایکسپلسٹلی نہیں بنایا مے بی یہ جو سارا معاملہ ہے یہ آن دا فلائی ہو رہا ہے تو یہاں پہ آ کے پارسر کو اب یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ شفٹ کروں کہ ریڈیوس کروں اب آپ مجھے یہ بتائیے اس صورت حال کو سامنے رکھتے ہوئے صرف اتنی بات یہ گرامر رولز ہیں یہ اسٹیٹ ہے میں کیا کروں یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ پارسر تو یہ فیصلہ نہیں کر سکتا یہ تو اب وہ گرامر ڈیزائنر جو ہے وہ کرے اور جو معاملہ ہے پریسیڈنس کا جو میتھمیٹکس سے ہمیں ملا ہے کہ بھئی ملٹیپلیکیشن کو ہم پریسیڈنس دیتے ہیں ایڈیشن پہ اور اسی طرح ڈویژن کو دیتے ہیں ہم سبٹریکشن اور ایڈیشن پہ اس بنا پہ جو ایکشن ہے جو کہ یہاں پہ جیسے کہ میں نے عرض کیا we have a shift reduce conflict and اس کی ریزولوشن کیا ہوگی وہ بات یہاں پہ کہ we need to reduce because multiplication has precedence over plus اب یہاں پہ دیکھیے نیڈ ہے لفظ میں نے نیڈ ہے اور وہ اس بنا پہ کہ جو میتھمیٹکس سے ہمیں چیز ملی ہے وہ یہ کہ ملٹیپیکیشن جو ہے اس کو ہم فوکیت دیتے ہیں پلس اور مائنس پہ اسی طرح ڈویژن جو ہے اس کو یہ ہم فوکیت دیں گے اچھا یہاں پہ ایک چیز ذرا یاد کیجئے کہ جب ہم ایل ایل پارسنگ کر رہے تھے تو وہاں پہ ہم نے یہ چیز کیسے ہینڈل کی تھی وہاں پہ ایکچولی ہمیں گرامر کو ری رائٹ کرنا پڑ گیا تھا یعنی کہ ہم نے اس میں نئے رولس ڈالے تھے بلکہ نئے نان ٹرمینلز بھی انٹروڈیوس کیے تھے جس کی بنا پہ وہ گرامر جو تھی وہ ایکچولی ایکسپینڈ ہو گئی تھی اور اس وقت جو صورتحال تھی اس میں لگ یہی رہا تھا کہ یہی ایک حل ہے اور یقیناً ایل ایل پارسنگ میں آپ کو ایسے کرنا پڑتا ہے وہاں پہ اور کوئی طریقہ نہیں البتہ باٹم آف پارسنگ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو گرامر میں نے دکھائی ہے آپ کو اس میں یاد ہے وہاں پہ ٹرم فیکٹر وہ ساری باتیں ہم نے کی تھی جس میں پہلے ہم نے ای e پلس اور ملٹیپلائی مائنس کیا تھا اور بعد میں ٹرم جو تھا وہ ٹرم فیکٹر کو ملٹیپلائی اور ڈیوائڈ کر رہا تھا یہاں پہ اب میں نے یہ نہیں کیا میں نے یہ نہیں کیا کہ گرامر جو ہے اس کو ایکسٹینڈ کر دو بلکہ میں یہ سمپلی کہہ رہا ہوں یا یہاں پہ جو ریزولوشن ہے کانفلکٹ کی وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر یہ کانفلکٹ ہو جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے اس کیس میں ریڈیوس کر دو یعنی کہ ڈیفالٹ ایکشن ریڈیوس لے لو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا گرامر جو ہے اس کو ری رائٹ کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ آپ بعد میں یہ بھی دیکھیں گے کہ یاد ہے ایل ایل پارسنگ میں لیفٹ ریکرجن جو تھی وہ ان اے سینس الاؤڈ ہی نہیں تھی کیونکہ اگر لیفٹ ریکرجن ہو وہ تو پارسر اینڈلیس لوپ میں پھنس جاتا تھا کیونکہ وہ تو ٹاپ ڈاؤن پارسنگ ایکسپینشن کر رہا تھا لیفٹ ریکرجن ہم نے کیسے ریموو کی تھی یاد ہے ہم نے وہ ایک نئی گرامر بنائی تھی جس کا ایک لحاظ سے جو سنٹیکس ہے یعنی کہ اس گرامر کی جو شیپ تھی وہ بڑی ذرا آڈ سی ان نیچرل سی لگتی تھی کہ ہم تو ای پلس ای اور اس طرح سوچتے ہیں ان فکس ایکسپریشنس uh, کو یہ کیا بات ہوئی E goes to T E prime اور E prime goes to epsilon وہ ساری وہ جو گرامر ہم نے بنائی تھی وہ کچھ اچھی نہیں لگ رہی تھی ہاں آپ اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر L R L L parsing کرنی ہے تو ایسا تو کرنا پڑے گا کہ اگر گرامر میں لیفٹ ریکرجن ہے تو اس کو ریموو کرنے کے لیے گرامر کو فیکٹر کرنا پڑے گا اور اس فیکٹرنگ کے لیے ٹھیک ہے آٹومیٹک پروسیجرس ہیں تو ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر میں کوئی آٹومیٹڈ ٹول استعمال کر رہا ہوں تو پھر مجھے اس سے کیا مسئلہ ہے لیکن یہاں پہ اب ہم اس یہ جو ٹولس ہیں یا یہ جو ساری کاروائی ہے اس کی تھیوریٹیکل فاؤنڈیشن دیکھ رہے ہیں باٹم اپ پارسنگ میں آپ کو یہ بھی ملے گا کہ ایکچولی لیفٹ ریکرجن سے کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا ایمبیگیوٹیز ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ کی گرامر لیفٹ ریکرسو ہو سکتی ہے اس اس کو ہم بڑے اطمینان سے ہینڈل کر لیں گے اور یہ بھی آپ نوٹ کریں گے بعد میں کہ اگر آپ باٹنگ باٹم اپ پارسنگ کرتے ہیں کسی گرامر کے لیے تو جنرلی ایمبیگیوٹیز کے لیے آپ کو تھوڑا سا کچھ کرنا پڑتا ہے وہ جو لیفٹ ریکرجن والا معاملہ ہے اس کے لیے آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑتا آپ کی گرامر جو ہے اسی طرح کنسائز رہتی ہے اور اس کنسائسنیس کا یہ فائدہ ہے کہ وہ ان اے سینس جو ہیومن جو اس کی سوچ ہے کہ بھئی میری گرامر یہ ہے یعنی کہ اس کا اسٹرکچر یہ ہے وہ ویسے ہی رہتا ہے آپ اس ٹول کے حوالے اس کو گرامر کو بالکل ویسے کر دیں اس میں لیفٹ ریکرجن رہنے دیں البتہ یہ جو ایمبیگیوٹیز والا معاملہ ہے کچھ کے کیس میں اب یہ میں نہیں کہہ رہا کہ تمام پارسر جو ہیں وہ ہمیشہ ایسے ہی کریں گے یہ ایک کنونشن بن گئی ہے کہ باٹم اپ پارسنگ میں جب پریسیڈنس کا مسئلہ ہوگا خاص طور پہ میتھمیٹیکل آپریٹرس کا تو وہاں پہ ہم ریڈیوس کریں گے اور اف ایلس کی جو ایمبیگیوٹی ہے جہاں پہ بھی جنرلی یہ اف اسٹرکچر نیسٹڈ اف والا معاملہ ہے جو کہ آپ کو پیسکیل میں ملے گا فورٹرین میں بھی ہے یہ شاید لینگویجز آپ کی نظر سے نہ گزری ہوں سی میں ہے سی پلس پلس میں ہے جاوا میں ہے وی بی میں ہے ایسی کئی لینگویجز ہیں جس میں آپ کو بالکل اسی طرح اف دین ایلس جو ہے وہ ملتے ہیں خیر اینی ویز یہ جو معاملے ہیں اس کی وجہ سے باٹم اپ پارسنگ میرا خیال ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ جیسے یا کہیں کہ زیادہ پاورفل ہے یا زیادہ جنرل ہے زیادہ نیچرل ہے یہ باتیں واقعی کچھ سچ لگتی ہیں اور میں یہ شروع میں عرض کر چکا تھا کہ bottom up parsing typically preferred method ہے اور اس کے جو ٹولس ہیں وہ بھی کافی پاورفل ہیں اور ہم اس کورس میں پروجیکٹ کے حوالے سے جو کاروائی کریں گے پارسنگ جو ہمیں کرنی پڑے گی وہ ہم باٹم اپ پارسنگ ہی کریں گے اور پارسر جو بنائیں گے یا ایکچولی بنوائیں گے وہ باٹم اپ پارسر ہی ہوں گے اب یہ تو تھا شفٹ ریڈیوس کا معاملہ اسی طرح ایکچولی ریڈیوس ریڈیوس کانفلکٹس بھی ہو سکتے ہیں تو آئیے اب وہ گفتگو بھی تھوڑی سی کر لیں اور اس کے بعد جو بکیا میں نے شروع میں لیکچر میں کاروائی کی تھی کہ ہم آہستہ آہستہ اس ٹول کی جانب چلے جائیں گے جو کہ ہم پارسر بنانے کے لیے پھر استعمال کریں گے دوسری بات ہے ریڈیوس ریڈیوس کانفلکٹس کی اور اس میں یہ ہے کہ اگر جیسے کہ میں نے لکھا ہے if a D F A state state contains both X goes to alpha dot یہ دیکھیے اب گرامر کے بالکل رائٹ ہینڈ سائڈ پہ پہنچ چکا ہے dot comma A look ahead ہے اور Y goes to beta dot comma A یعنی کہ اس کیس میں بیٹا کے ڈاٹ پہ بیٹا کے آخر میں ڈاٹ ہے یعنی کہ دو ہینڈلس ہیں جو کمپلیٹلی یہاں پہ اسپیسیفائڈ ہیں اے کے کیس میں ایلفا رائٹ ہینڈ سائڈ کے تمام سمبلس اور دوسرے کیس میں وائی لک ہیڈ جو اے ہے اور اب بات جو میں نے لکھی ہے کہ then on input A we don't know which production to reduce by یعنی کہ ان میں سے کس کو استعمال کریں ایکس گوز ٹو الفا سے ریڈیوس کریں کہ وائی گوز ٹو بیٹا سے ریڈیوس کریں اب یہاں پہ میں نے چونکہ مثال نہیں دی تو خاص طور پہ اس صورت میں تو یقیناً آپ نہیں کہہ سکتے کہ اتنی اگر بات مجھے تم کہو اتنی بات میرے سے پوچھو تو مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی ریڈیوس کس گرامر رول کی بنا پہ کرو یہاں پہ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ٹھیک ہے جو مرضی ہے کر لو ایسی بات ایسے آپ کے پروگرامز نہیں ہوتے جو اپنی مرضی سے کام کریں گے کمپیوٹر آپ کی مرضی سے کام کرے گا تو یہ اب وہی ڈیزائنر والی بات آ گئی کہ لینگویج ڈیزائنر جو ہے اس کو یہاں پہ آ کے کچھ کہنا پڑے گا اچھا اس کو کیا کہا جاتا ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے this is called reduce reduce conflict کیوں کہ بھائی میرے پاس دو یہاں پہ ہینڈلس ہیں اور دونوں کہہ رہے ہیں کہ اگر ان پٹ سمبل اے ہے تو اس طرح ریڈیوس کرو ایکس گوز ٹو الفا اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ اگر ان ان پٹ اے ہے تو Y goes to to beta سے ریڈیوس کر دو اور usually this is due gross ambiguity the grammar یعنی کہ ایک تو ایمبیگیوٹی ہے جس کو ہم کہہ لیں سمجھتے ہیں اور اس سے ہمیں کوئی پڑھنے میں کوڈنگ میں کوئی دقت نہیں ہوتی لیکن کچھ ایسی ایمبیگیوٹیز ہیں جن کی میں مثال یہاں پہ آپ کے سامنے فی الحال پیش نہیں کروں گا جس کی بنا پہ یہ ریڈیوس ریڈیوس کانفلکٹس آ جاتے ہیں اور اس کی ریزولوشن جو ہے وہ کوئی اس طرح نہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ریڈیوس کر دو یا پہلے والا ہمیشہ استعمال کرو ایسے اب بات نہیں بنیں گے جو کہ ابھی ہم شفٹ ریڈیوس کے کیس میں خاص طور پہ ایف ایلس اور وہ پریسیڈنس کے معاملے میں ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر ایک کے کیس میں شفٹ کر لو دوسرے کے کیس میں ریڈیوس کر لو تو معاملہ ٹھیک رہتا ہے وہ اب یہاں پہ نہیں چلے گا یہ گروس ایمبیگیوٹی جو ہے یہ گرامر کو اب چینج کرنی پڑے گی اور یہ اب ڈیزائنر کی ذمہ داری ہے آپ اگر پارسل رائٹر ہیں باٹم اپ آرسر بنا رہے ہیں تو یہ اب آپ کی ذمہ داری نہیں کہ جیسے بھی ہے اس ایمبیکیوٹی کو دور کرو اور اس کی بنا پہ پھر یہ ریڈیوس ریڈیوس کانفلکٹ کو دور کرو اور پھر مجھے وہ ٹیبل بنا کے دو ہم نے ٹیبل بنایا اب ٹیبل کو اگر ذرا یاد کریں جو ہمارا باٹم اپ پارسنگ کا ٹیبل تھا اس کا اسٹرکچر کیا تھا اصل میں ہم نے دو ٹیبلز بنائے تھے لیکن چونکہ اس میں جو روز تھیں وہ کامن تھی تو ہم نے ٹپکلی ان دونوں ٹیبلز کو اکٹھے ہی رکھا تھا اس میں سے جو ایکشن پارٹ تھا اس کے کالمس میں ٹرمینلز تھے اور اس کا جو گو ٹو پارٹ تھا اس میں نان ٹرمینلس تھے میں نے ایک گرامر کو لے کے مثال کے طور پہ یہ ساری کاروائی کی اور اس سے میں نے وہ ٹیبل بنایا لیکن میرا باپ سے سوال یہ ہے کہ اگر گرامر رولز جو ہیں وہ بیس ہیں فرض کریں کوئی گرامر ہے جس میں بیس رولز ہیں ٹیبل کتنا بڑا کتنا بڑا بنے گا یا مے بی تیس رولس ہیں اچھا آپ یہ بھی آپ پوچھتے ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ گرامر میں نان ٹرمینلس ٹرمینلس کون سے ہیں وہ تو ٹھیک ہے گرامر سے آپ کو پتہ چل جائے گا تو یہ ساری جو باتیں ہیں کہ بھائی اتنے رولس ہیں ہر رول میں اتنے سمبلس انوالوڈ ہیں رائٹ ہینڈ سائڈ پہ لیفٹ سائڈ پہ تو ہمیشہ ایک ہی ہوگا کیونکہ یہ کانٹیکس فری گرامرس کا معاملہ ہے یعنی کہ فی الحال ہم کانٹیکس فری گرامرس کی بات کر رہے ہیں تو اگر میں ایک گرامر آپ کو دے دوں تو اس سے ٹیبل جو بنے گا وہ کتنا بڑا ہوگا یا یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے وہ جو ڈی ایف اے بنے گا وہ کتنا بڑا ہوگا اس میں کتنی اسٹیٹس ہوں گی اور یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایونچولی وہ گراف کتنا بڑا ہوگا ڈی ایف اے ہے تو گراف ہی اٹ ٹرنس آؤٹ کہ ایل آر ون جو ٹیبل کنسٹرکشن ہے اس میں گرامر جو ہے اگر ذرا سی بڑی ہو جائے نمبر آف رولس بڑھ جائیں یا ہر رول میں نمبر آف سمبلس جو ہیں رائٹ ہینڈ سائڈ پہ بڑھنے شروع ہو جائیں تو اس ٹیبل کا سائز اصل میں بہت بڑا ہو جاتا ہے اور جو پروگرامنگ لینگویجز ہیں یعنی کہ سی سی پلس پلس ان میں جتنے رولس ہیں ٹپکلی اور ان میں جتنے سمبلس ہیں یعنی کہ ٹرمینلس نان ٹرمینلس اگر ان ساروں کو آپ لیے لیں اور میں اگر آپ کو اس تکلیف میں ڈال دوں کہ ایک سی لینگویج کا جو پوری گرامر ہے اس کے لیے مجھے تم یہ ٹیبل بنا کے دو تو وہ ٹیبل جو ہے وہ ہیوج ہوگا چھوٹا بھی نہیں بڑا بھی نہیں ہیوج اور یقیناً ایک تو اس کو بنانے کا مسئلہ اور جب آپ نے اس کو بنا لیا تو پھر اس کو کیا کریں میں نے ایک پارسر میں ڈالنا ہے اب پارسر میں ہم اس کو کیسے ڈالتے ہیں ایز اے ٹو ڈیمینشنل رے اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اس میں وہ جو ایم ٹی سیلز ہیں ان کی بھی ویلو ہے یاد ہے وہ ایمٹی سیل جو ہے اس کا مطلب ہے ایرر کنڈیشن یعنی کہ یہ بھی نہیں میں سوچ سکتا کہ ٹھیک ہے جو ایم ٹی سیلز ہیں ان کو یاد کس طرح نہ چھوڑ دو بس ٹھیک ہے ان سے ہمیں کوئی سروکار نہیں غلطی ہوگی تو پارسر جو ہے وہ کہے گا کہ بھائی اس وقت جو ان پٹ ہے اس میں کوئی سنٹیکس ایرر ہے میں نہیں بتاتا کہ ایرر ہے کیا میں یہ بھی نہیں بتاتا کہ وہ ایرر ہے کہاں پہ اور اس کی پھر ریزولوشن کیا ہوگی تو یہ ٹیبل جو اتنا بڑا ہے ڈیٹا اسٹرکچر کے حوالے سے یہ تو مسئلہ بن جائے گا خاص طور پہ اگر اس میں تھاؤزنز یا ملینز میں انٹریز ہوں گی میموری بہت کنزیوم ہوگی لک اپ میں مسئلہ ہوگا ٹھیک ہے ٹیبل لک اپ تیز تو ہے لیکن آپ بعد میں آپریٹنگ سسٹم میں یا پہلے دیکھ چکے ہیں کہ وہاں پہ جہاں پیجنگ انوائرمنٹ ہوتی ہے تو یہ جو ڈیٹا سیگمنٹ ہے پروگرام کی یہ میمری میں اگر آپ لے کے آئیں ساری تو وہ بہت سارے پیجز میں آئے گی اور یہ سارے پیجز جو ہیں یہ شاید فزیکل میمری میں فٹ نہ ہو تو وہاں پہ پھر وہ سواپنگ شروع ہو جاتی ہے جس کی بنا پہ آئیو جو ہے وہ آپ کا سگنیفیکنٹ فیکٹر ٹائمنگ کے حوالے سے بن جائے گی تو یہ وہ باتیں ہیں یہاں پہ ایک لحاظ سے اب وہ اسپیس کی کنسیڈریشن آ رہی ہے کہ ٹھیک ہے یہ الگریدم سمجھ تو آ گئی کرنے کو میں کر لیتا ہوں اس میں کوئی دقت نہیں نظر آ رہی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو نارمل پروگرامنگ لینگویجز ہیں جن کے لیے ہم یہ پارسل بنا رہے ہیں ٹپکلی خاص طور پہ اس کورس میں اس کے لیے یہ ٹیبل تو اتنا بڑا بن جائے گا کہ یہ پریکٹیکل نہیں ہے اس کا اب کیا کیا جائے اور ایکچولی شروع میں یہی ہوا تھا کہ ایل آر ون جو ٹیبلز تھے وہ بہت بڑے تھے تو پھر فوراً اس کا حل نکالا گیا کہ یہ ٹیبلز جو ہیں ان کو چھوٹا کیسے کیا جائے تو یہ کاروائی میں ایز اے ٹاپک تھوڑی سی بریفلی ڈسکس کروں گا ہم وہ الگریدم کمپلیٹلی ڈسکس نہیں کریں گے خاص طور پہ یہ کہ پہلے ہم ایک گرامر لیں جس میں بہت سارے رولز ہیں بہت سارے سمبلس ہیں اس کا ہم پھر یہ جائیگینٹک ٹیبل بنائیں وہ بھی ہاتھ سے اور وہ بھی ساری وہ جو ایل آر ون تکلیف دہ کاروائی جو ہے مینولی اس کو کر کے وہ تو لگتا ہے کہ بقیہ پورا کورس جو ہے وہ ٹیبل بنانے میں ہی گزار دیں گے وہ ہم نے نہیں کرنا میں اس کی طرف تھوڑی سی باتیں جو ہیں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا اس ٹاپ کے ٹاپک کے بارے میں اور یہ بھی میں کہتا چلوں جو ٹول ہم استعمال کریں گے وہ چھوٹے ٹیبلز ہی بنائے گا ایسا نہیں ہوگا کہ وہ پارسر آپ لیں اس کو میموری میں لوڈ کریں تو کمپیوٹر آگے سے کہے یا سسٹم کہے کہ بھئی اتنی میموری تو ہے ہی نہیں تو یہ باتیں مد نظر رکھتے ہوئے تھوڑی سی ہم گفتگو کرتے ہیں اور پھر ہم اس ٹول کی جانب چلے جائیں گے جو کہ ایکچولی یہ ریڈیوسڈ سائز پارسر ہمارے لیے بنائے گا L R one parsing tables even for a simple language اب یہ دیکھیے simple language in the sense کے جو عام سمپل سمپل پروگرامنگ لینگویجز ہیں جن میں پر ہیپس اتنے زیادہ گرامروز نہیں L R parsing tables for even a simple language can be extremely large with thousands of entries اب یہ میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ تھاؤزنڈ آف انٹریز کو آپ اس حوالے سے سوچیے کہ یہ میں نے ایک ٹو ڈیمینشنل ارے میں ڈالنی ہے جس نے میموری میں فٹ ہونا ہے اور اگر میموری مجھے نہ ملی تو پھر کیا ہوگا however it is possible the size of the table اور وہ کیسے many states in the D F A are similar یہ جو آبزرویشن ہے یہ ہے کہ جو ہمیں ٹیبل کو ریڈیوس کرنے میں مدد دے گی یا اس چیز کو ہم استعمال کر کے ٹیبل کو ریڈیوس کریں گے تو آئیے آپ ذرا اس کو دیکھتے ہیں کیسے ایک گرامر جو ہم نے مثال کے لیے شروع میں رکھی تھی باٹم آف پارسنگ میں وہ یاد ہوگا کہ اس وقت میں نے آپ کو یہ ڈی ایف اے اس کا دکھایا تھا ان میں آپ کو یہ اسٹیٹس میں جو ایل آر ون آئٹمز نظر آ رہے ہیں اس سے میرے خیال میں وہ گرامر آپ کو یاد آ جائے گی کہ وہ کیا تھی E to E plus parentheses E اور ای ٹو انٹ یہ وہ شروع میں مثال ہم نے ایک لی تھی اس بنا پہ جو ڈی ایف اے بنتا ہے وہ میں نے یہاں پہ دوبارہ دہرایا ہے میں اب ہر اسٹیٹ کے جو ایل آر ون آئٹمس ہیں ان کو تو یہاں پہ ڈسکس نہیں کروں گا جو چیز میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ دیکھیے اسٹیٹ نمبر ون کو لیجیے اسٹیٹ نمبر فائیو کو لیجیے اس میں جو یہ جو راؤنڈیڈ ایج ریکٹینگل ہے اس کے اندر ذرا دیکھیے کیا ہے E goes to int dot comma dollar slash plus mind you یہ شارٹ ہینڈ نوٹیشن ہے کہ جو لک ہیڈ سمبل ہے وہ ڈالر ہو یا پلس ہو تو یہاں یہ اسٹیٹ میں آگے جو باہر لکھا ہوا ہے E goes to int on dollar plus E کا مطلب ہے کہ یہاں پہ ریڈیوس کرنا ہے یہ وہ ساری ڈی ایف اے کی نوٹیشن ہے جو کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں اچھا آپ ذرا نیچے آئیے اسٹیٹ نمبر فائیو جو ہے اس میں دیکھیے کیا ہے E goes to int dot comma parenthesis slash plus مطلب یہ کہ اگر اسٹیٹ میں ہو اور ان پٹ میں اگر آگے جو آ رہی ہے ان پٹ اس میں پرنتھسیز ہے کلوزنگ پرنتھسیز یا پلس ہے تو تب بھی ریڈیوس کرو ان دونوں اسٹیٹس کو دیکھیے اس میں سملیرٹی کیا ہے پہلی سملیرٹی یہ ہے کہ یہ جو ہینڈل والا پارٹ ہے E goes to int dot یہ دونوں میں کامن ہے لک ہیڈ سمبل جو ہیں وہ ٹھیک ہے ڈفرینٹ ہیں اور یہ بھی کہ جو ایکشن ہے وہ دونوں کیس میں ریڈیوس ہے by the same grammar rule وہ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کیونکہ اگر ہینڈل انٹ ڈاٹ مل گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اب ہم اگر ان پٹ ڈالر پلس یا نچلا جو معاملہ ہے اسٹیٹ کا فائیو کا کہ اگر پرنتھسیز اور پلس ہیں یہ ان پٹ سمبلس ہیں تو ریڈیوس کر دو ان دونوں کو لے کے آپ دیکھیے کہ the states have the same core یہ ایک نئی ٹرم ہے کہ ان دونوں اسٹیٹس کی جو کور ہے وہ ایک ہی ہے وہ کور کیا ہے میں اس کو ہائی لائٹ کرتا ہوں دونوں کے کیس میں E goes to int dot E goes to int dot موجود ہے ہاں دونوں میں جو لک ہیڈ سمبلس ہیں ایکچولی ان میں پلس کامن ہے لیکن ٹھیک ہے لک ہیڈ سمبلس جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں اگر ایسا ہو تو پھر ہم یہ کریں گے کہ وی ول مرج دیم اور اپون مرج ہم اب ایک نئی اسٹیٹ بنائیں گے جس میں دیکھیے میں نے کیا کیا ہے کہ کور جو ہے اس کو میں لے آیا ہوں کہ E goes to int dot لیکن دیکھیے لک ہیڈ سمبل میں میں نے کیا کیا ہے dollar slash plus slash close parens یعنی کہ وہ جو سارے لک ہیڈ تھے ون اور فائیو کے ان ساروں کو میں نے مرچ کر کے ایک نئی اسٹیٹ بنائی ہے اور اس کے باہر بھی دیکھیے کہ ای گوز ٹو انٹ جو ہے اس کو اب میں نے ریڈکشن کس لک ہیڈ پہ کہا ہے ڈالر پلس اور پرنتس یعنی کہ وہ سارے جو لک ہیڈس تھے ان ساروں کو بھی میں نے مرچ کر دیا ہے اور اس سے کیا ہوا ہے دو اسٹیٹس مرج ہو کے ایک اسٹیٹ بن گئی ہیں یہ جو آبزرویشن ہے اس کو ہم اب ایکچولی پورے ڈی ایف اے پہ اپلائی کریں گے یعنی کہ ہم اسٹیٹس کمپیئر کریں گے اور ان کو لے کے کمپیرزن کے ذریعے ہم ضروری نہیں کہ صرف دو دو کو کریں ہم جنرلی تین کو بھی مرج کر سکتے ہیں چار کو بھی مرج کر سکتے ہیں زیادہ بھی یعنی کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ الگریدم کچھ ایسے بنے گا یہ جو ٹیبل سائز ریڈکشن والا ہے یا ایک لحاظ سے actually D F A reduce ہم کریں کیونکہ ڈی ایف اے کو ہی ہم بعد میں ٹیبل میں انکوڈ کرتے ہیں تو ریڈکشن ایسے ہوگی کہ ہم اسٹیٹس لیں گے پہلے ڈی ایف اے بنائیں گے ایل آر ون آئٹمس کے ساتھ بنے گا ٹھیک ہے اس کو بنا لو پھر یہ ہے کہ اسٹیٹس کو کمپیئر کرو ہاں یہ آپٹمائزیشن آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ جب بھی کوئی اسٹیٹ نئی بنے تو امیڈیٹلی اس کو ایگزٹنگ جتنی وہ کلیکشن میں اسٹیٹس بنی ہیں ان کے ساتھ کمپیئر کر دو اور دیکھو کہ کہیں ان کی کورس جو ہیں وہ تو نہیں ایک جیسی اگر تو ہیں تو یہیں سے اس کو مرچ کر دو تاکہ بعد میں مسئلہ نہ ہو کہ پہلے میں یہ ہیوج ٹیبل بناؤں اور پھر اس کے اوپر یہ ریڈکشن الگریدم چلاؤں ایکچولی پریکٹیکل پارسل جو ہیں وہ یہ ساتھ ساتھ کرتے جاتے ہیں خیر اینی ویز یہ جو اب کی ہے اس کو ہم ایکسپلوئٹ اب کرتے ہیں اور اسے ایک سمپل سا الگریدم ہے جو کہ جیسے کہ میں نے عرض کیا میں اس کو پوری ڈیٹیل میں نہیں دکھاؤں گا نہ ہی میں آپ کے سامنے فی الحال کوئی مثال اس کی پیش کروں گا کہ ایونچولی کوئی اگر ہم نے گرامر لی ہوتی جس سے LR one D F A ہم نے بنایا تھا اس کے اوپر یہ استعمال کر کے کس طرح اسٹیٹس کے کورس کو ریکگنائز کر کے ہم وہ چھوٹا ڈی ایف اے بنا کے اس کو پھر ٹیبل میں ڈالیں گے یہ میں آپ کے ذمہ چیز چھوڑتا ہوں کہ یہ مثال آپ کتاب میں دیکھ لیجئے گا دا کور یہ ڈیفینیشن اس کی ہے کہ the core of set of L R items first is the out head یہ آپ سمجھ کے ہوں گے کہ یہ جو ایل آر ون آئٹم ہوتا ہے اس میں ہمیشہ دو چیزیں ہوتی ہیں ایک اس کا پہلا کمپوننٹ ہے جس کو ہم ٹپکلی ہینڈل یا پارشل ہینڈل کہتے ہیں اور دوسرا اس کا کمپوننٹ جو ہے وہ لک ہیڈ ہے تو اگر آپ کوئی ایل آر ون آئٹم لیں تو اس کا وہ جو فرسٹ کمپوننٹ ہے جو کہ ایکچولی گرامر رول ہی نظر آتا ہے ود دیٹ پلیس ہولڈر وہ جو ہے اس کو ہم کور کہیں گے اور وہ یہ کہ اگر فار ایگزامپل آپ کے پاس یہ دو یا ایک سیٹ ہے جس کے اندر یہ دو ایل آر ون آئٹمس ہیں X goes to alpha dot delta comma B اور Y goes to gamma dot delta comma D تو اس میں سے جو کور ہے وہ ایکچولی یہ ہے دیکھیے کس طرح میں نے دونوں آئٹمس میں سے جو اس کے لیفٹ کمپوننٹس ہیں ان کو میں نے نکال لیا تو یہ وہ کور ہے میں بیسکلی یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر ایل آر آئٹم جو ہے اس کی جو لک ہیڈ والا حصہ ہے اس کو اگنور کرو باقی جو رہ جاتا ہے وہ کور ہے اچھا کور کو کیا کریں کہ consider the L R one state جس کے اندر یہ ہے یہ ایکچولی دو اسٹیٹس ہیں ایک میں ہے کہ X goes to alpha dot comma A Y goes to beta dot C اور دوسری اسٹیٹ ہے کہ X goes to alpha dot comma B look ahead different ہے دیکھیے وہ جو لیفٹ ایلیمنٹ جو کور ہے وہ ایگزیکٹلی exactly وہی ہے جو پہلے ہے اور Y goes to beta dot comma D یہاں پہ بھی Y goes to beta dot بالکل ویسی ہے جیسے پہلے ہے سمپلی یہ کہ لوک ہیڈ ڈفرنٹ ہے اور یہ بات میں نے اس طرح کہی ہے کہ they have the same core and they فو کین بی مرجڈ اب مرجنگ جو پروسیس ہے وہ سمپلی یہ کہ کور تو کامن ہو گئی وہ تو دیکھیے اس کے اندر X goes to alpha dot اور Y goes to beta dot یہ تو کور بنے گی اور لک ہیڈ جو اب کیا ہوگا اے بی سی ڈی یہ چاروں جو ہیں یہ لک ہیڈ بن جائیں گے جس کی بنا پہ یہ دونوں اسٹیٹس جو ہیں مرج ہو کے ایک اسٹیٹ بن جائیں گی جس کی بنا پہ اگر آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں اگر یہ کاروائی بقیہ اسٹیٹس پہ بھی کرتا جاؤں تو چانسز ہیں کہ یہ مرجنگ پروسیس بار بار ہونے کی بنا پہ میری جو ڈی ایف اے اسٹیٹس ہیں وہ کم کم ہوتی جائیں گی اور ایونچلی یا ہوپ فلی جو ٹیبل بنے گا وہ کافی چھوٹا ہوگا اور یقیناً جو ہماری پروگرامنگ لینگویجز ہیں ان میں یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے یہ بات میں نے دہرائی ہے آپ کہ the merge state contains X goes to dot A B یہ وہ والی کوڈ جس میں ایکس مرج ہو گئے اور Y goes to beta dot on C D یہ اب وہ دوسری جو کور ہے اس میں جو لک ہیڈ ہیں ان کو بھی میں نے مرج کر دیا اور یہ جو نئی اسٹیٹ بنی ہے جو کہ میں نے مرجنگ سے بنائی ہے بائی دا وے یہ دیکھیے یہ نہیں ہوا تھا کہ جب میں ڈی ایف اے بنا رہا تھا تو یہ کاروائی ہوئی تھی اس سیلگرد میں ایسی کوئی بات ہم نے نہیں کی تھی کہ جو اب بنایا ہے تم نے سیٹ اس کو پچھلے سے کمپیئر کرو ان کی کورس کو دیکھو وہ ایک جیسی ہیں کہ نہیں ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تو ایکچولی یہ جو اسٹیٹ اب ہم نے ان اے سینس یہ کچھ آرٹیفیشل ہیک کہہ لیں یا ٹرک ہے یا جو بھی اس کو آپ کہنا چاہتے ہیں ایکچولی ہے تو یہ ٹرک ہی ہے کہ اس کو استعمال کرنے سے جو اسٹیٹ بنتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں L A L R one state یا اسٹیٹس جو ایونچولی آپ کی بنے گی اور یہ جو ایل اے ایل آر ہے یہ آپ سنتے رہیں گے بعد میں بھی یہ کیا ہے L A L R stands for look ahead L R one اب یہاں پہ میں پھر وہی تفصیل میں اتنی جانا نہیں چاہتا سمپلی یہ کہ یہ جو ایل آر ون جو ٹیبل ہے اس میں اگر آپ یہاں ڈی ایف اے کو لے کے اسٹیٹس کو مرچ کریں تو آپ کا L A L R one جو ٹیبل بنے گا اس کی بنا پہ جو پارسر بنے گا اس کو ہم کہیں گے L A L R parser اور جو بات دوسری میں نے یہاں پہ لکھی ہے ٹو ہیو ذرا دیکھیے ٹین ٹائمس یہ نہیں کہ صرف دس اسٹیٹس کم ہو جائیں گی نہیں ٹین ٹائمس یعنی کہ آپ اس کو لٹرلی دس سے ڈیوائڈ کر سکتے ہیں اگر ہزار ہیں تو سو رہ جائیں گی اگر دس ہزار ہیں تو ہزار رہ جائیں گی اور مے بی ایون مور یہ نہیں میں کہہ رہا کہ ہمیشہ ٹین سے ہی ریڈکشن ہوگی کبھی کم بھی ہو سکتی ہے زیادہ بھی ہو سکتی ہے بٹ ٹپکلی جو پروگرامنگ لینگویجز ہیں اس کے کیس میں یہ بات کہ اٹ لیڈس یعنی کہ یہ جو L R L A L R parsing یا پارسر کنسٹرکشن ہے لیڈس ٹو ٹیبل اور وہ کیا ہے الگریدم جو ہے اب یہاں پہ میں جیسے کہ میں نے عرض کیا سمپلی میں آپ کو وہ اسٹیپس بتا دوں گا جو ابھی تک میں نے انفارملی کہے ہیں اور ان کو دیکھ کے آپ میرے خیال میں کافی حد تک سمجھ جائیں گے کہ یہ جو in a sense post processing میں نے کرنی ہے وہ کیا ہے وہ یہ کہ repeat until all states have distinct core یہ اب کور والا معاملہ کہ یہ جو پروسیس ہے ہم پورے ڈی ایف اے پہ چلائیں گے تو ان اے سینس ایک لحاظ سے زمشن ہے کہ فرض کریں مجھے کسی نے L A L R one D F A دیا تو اس سے میں L A L R parser بنانا ہے یا L A L R one D F A بنانا ہے تو میں یہ کرتا ہوں کہ repeat until all states have distinct core اور وہ ایسے کہ choose two distinct states with the same core دو اسٹیٹس لے لو ڈی ایف اے میں جو ابھی ہے اگر ان کی سیم کور ہے تو merge states by creating a new one with the union of all items اب یہ جو میں نے ابھی مثال ابھی ایکس اور وائی کی دکھائی تھی وہ پروسیجر آپ یہاں پہ آپ کریں یعنی کہ وہ اسٹیٹس کو مرج کریں کور کامن ہو جائے گی لک ہیڈ سمبل جو ہیں وہ مرچ ہو جائیں گے جنرلی دو اسٹیٹس مل کے ایک بن جائیں گی اور جہاں تک ڈی ایف اے کا معاملہ ہے اس میں یہ کہ دیکھیے ڈی ایف اے ٹرانزیکشنز بھی ہیں وہ ایک گراف ہے ڈائریکٹڈ گراف ہے اس کے اندر ٹرانزیکشنس ہیں وہ ڈائریکٹڈ ایجز ہیں تو آپ یہ کریں یا یہ الگریدم یہ کرتا ہے کہ point edges from predecessors to new state اب دیکھیے پریڈیسر کیا تھی وہ دو اسٹیٹس جو تھی جن کی سیم کوڈ تھی ان میں سے ایجز نکل رہے تھے وہ کہیں جا رہے ہوں گے وہ جو ہیں ان کو اب اس اسٹیٹ کی طرف پوائنٹ کر دو یعنی کہ ادھر جو آ رہے تھے وہ اب ادھر آئیں گے اور جو نیو اسٹیٹ ہے it points to all the previous successors یہ اب وہ ری آرگنائزیشن ہے ڈی ایف اے کی ایز اے گراف جو مجھے کرنی پڑے گی جب میں نے دو اسٹیٹس کو مرچ کیا تو الگریدم تو بڑا سمپل سا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے پورا ڈی ایف اے لو اسٹیٹس کو دیکھو جہاں پہ بھی دو اسٹیٹس ملی جن کی کور ایک ہی ہے ان کو مرچ کر کے ایک اسٹیٹ بنا دو لک ایٹ سمبلس کو مرچ کر دو ہاں البتہ وہ جو ڈی ایف اے ہے اس میں وہ جو ایجز اب جو پہلے کہیں جا رہے تھے ان کا اب کیا بنے گا ان کے لیے یہ دو اسٹیپس کے پی اور سکسیسرز جو ہیں ان کو اس طرح کرو اور یہ میں آپ کو گرافکلی دکھاتا ہوں وہ یہ کہ فرض کریں آپ کے پاس ایک ڈی ایف اے ہے اس میں یہ ٹرانزیکشنز تھیں A goes to B goes to C اب یہاں پہ اے بی سی جو ہیں ایکچولی وہ وہ سیٹس ہیں جو میں آپ کو پہلے دکھا چکا ہوں یہاں پہ مقصد یہ نہیں کہ وہ ایکچولی ہیں کیا مقصد یہ ہے کہ ڈی ایف اے میں اسٹیٹس ہیں جن کو مے بی نمبرز بھی دے سکتے تھے میں نے اے بی سی ڈی استعمال کر لی آپ کے پاس اے بی سی ہے ڈی ای ایف ہے آپ فرض کریں ان میں جو بی اور ای e ہیں یہ ان کی کور ایک ہی ہے تو مرج کرنے کی بنا پہ میں نے بی اور ای e کو اب ایک سنگل اسٹیٹ میں ڈال دیا لیکن وہ جو ایروز تھے ان کا کیا بنے گا اے جو تھا وہ بی کو جا رہا تھا اور بی سے سی کو جا رہے تھے ڈی سے میں ای پہ جا رہا تھا اور ای سے میں ایف پہ جا رہا تھا تو دیکھیے اب میں نے کیا کیا کہ اے سے اب اس مرج اسٹیٹ کی طرف چلا گیا اور ڈی سے میں بھی اسی مرج اسٹیٹ پہ آ گیا اور اس مرج اسٹیٹ سے اب میں سی پہ بھی جاؤں گا اور ایف پہ بھی جاؤں گا تو یہ وہ کاروائی ہے جو کہ ڈی ایف اے میں اب دیکھیے کس طرح چھ اسٹیٹ سے اب میں کتنی اسٹیٹس پہ آ گیا پانچ پہ اور یہ کاروائی اگر میں کرتا جاؤں کرتا جاؤں تو ایونچولی جو نمبر آف اسٹیٹس ہیں L R one D F A کی وہ ریڈیوس ہو کے ایک چھوٹا ڈی ایف اے ہمیں دے دیں گی اور اس ڈی ایف اے سے جو ٹیبل بنے گا وہ ایونچولی پھر چھوٹا ہوگا اور پریکٹیکل ہوگا یعنی کہ اس کو میں استعمال کر سکتا ہوں اور یہی ہم ایک ٹول میں پھر بعد میں استعمال کریں گے اچھا یہ ایل اے ایل آر والا جو معاملہ ہے یہ میں نے ابھی دوران گفتگو کہا تھا کہ یہ ایک ہیک ہے یعنی کہ ایک ٹرک سا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ بھئی یہ ٹرک نہ استعمال کروں اور مجھے ٹیبل دو اور وہ ٹیبل کے اندر تھاؤزنڈ آف انٹریز ہوں تو جو بھی اس ٹیبل کو استعمال کرنے پہ آئے گا وہ کہے گا کہ بھئی یہ یہ معاملہ پریکٹیکل نہیں میرے پاس تو اتنی میموری نہیں میں نے تو اور بھی چیزیں کرنی ہیں کسی طرح اس ٹیبل کو چھوٹا کرو اچھا یہ ٹیبل چھوٹا تو میں کر لیتا ہوں یہ میں نے ان اے سینس ٹرک استعمال کیا اس سے مسائل تھوڑے سے پیدا ہو جاتے ہیں بلکہ اس سے ریڈیوس ریڈیوس کانفلکٹس آنے شروع ہو جاتے ہیں اور چند اور پرابلمس بھی ہیں خیر وہ پرابلمس ہم یہاں پہ اب ڈسکس نہیں کریں گے وہ ٹھیک ہے آپ کو کتابوں میں مختلف جگہ ریفرنسز مل جائیں گی ہم اس کو سمپلی جو موٹیویشن ہم استعمال کر رہے ہیں وہ پریکٹیکل ہے کہ بھائی ایل آر ون کے جو ٹیبلز ہیں وہ بہت بڑے ہوتے ہیں ان کو ہم استعمال نہیں کر سکتے کوئی طریقہ بتاؤ کہ یہ ٹیبلز چھوٹے ہو جائیں ان کو کیسے چھوٹے کریں یہ ٹرک استعمال کر لو اس ٹرک سے مسئلے کیا پیدا ہوتے ہیں کتنے ہوتے ہیں جنرلی تھوڑے ہوتے ہیں اور ٹپکل جو ہماری پروگرامنگ لینگویجز ہیں ان میں یہ مثال کچھ ایسے ہیں نہیں جن سے ہمیں کوئی دقت ہو تو اس لحاظ سے کہیں اس کو ہیک کہیں اس کو ٹرک جو مرضی آپ کہنا چاہتے ہیں انفارملی جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں کہیں لیکن اس کا فائدہ بہت ہے کہ ٹیبل جو ہے وہ تو دس گنا چھوٹا ہو جاتا ہے یعنی کہ کہاں دس ہزار اور کہاں ہزار مے بی ہزار سے سو مے بی ملین سے آپ کم ہو کے ہنڈریڈ تھاؤزینڈ پہ آ جاتے ہیں تو اس کا فائدہ ہے یہ بات یہاں پہ میں نے یہ لکھی ہے کہ L A L R languages are not natural دیکھیے ہم نے ابھی تک کوئی کاروائی جو اب تک کی تھی اس میں لینگویجز کے ساتھ کوئی حرکت نہیں کی تھی اور ایکچولی یہ L A L R languages جو ہیں یہ نیچرل نہیں ہے they are an efficiency hack on L R languages L R languages ٹھیک ہیں وہ اس میں کوئی معاملہ ایسا خرابی کا یا گڑبڑ کا نہیں ہے یہ سمپلی ایک ہیک ہے جس سے ہمیں فائدہ بہت ہوتا ہے اور جو اچھی بات کہ any reasonable programming language has L A L R one grammar یعنی کہ یہ بات کہ آپ کسی بھی ریجنیبل پروگرامنگ لینگویج اور ریجنیبل آپ کی ساری جو پروگرامنگ لینگویجز ہیں وہ اس کھاتے میں آ جاتی ہیں C C plus plus Pascal Algol بھی تھی جاوا uh, بھی ہے شورلی سی شارپ بھی ہے یہ ساری جو لینگویجز ہیں ان اے سینس ریزنیبل ہیں کہ ان کے لیے یہ L A L R one والی کاروائی آپ کر سکتے ہیں جس کی بنا پہ ان لینگویجز کے لیے جو پارسنگ ٹیبلز بنیں گے وہ چھوٹے ہوں گے تو ایک لحاظ سے بڑی اچھی بات ہے کہ یہ ہیک سے نہ صرف یہ ہوا کہ ٹیبل بھی چھوٹے ہو گئے بلکہ ہماری لینگویج جو ہے اس میں ہمیں کوئی دقت نہیں ہوئی پارسنگ کے حوالے سے اور یہ بات کہ L A L R one has become standard for programming languages and for parser generators یہ دونوں باتیں کہ ٹپکلی آپ جب پروگرامنگ لینگویج کی گرامر اسپیسیفائی کرتے ہیں تو ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ اس کا L A L R one parser بنے گا اور ایونچولی پارسر ایکچولی بنوائیں گے کیسے جیسے کہ میں نے لکھا ہے پارسر جنریٹر سے اور دوسری بات جو میں نے لکھی ہے کہ پارسر جنریٹرز ایگزسٹ اب یہاں پہ یہ نہیں کہ صرف L A L R one کے لیے بلکہ ایکچولی ایل ایل ون کے لیے بھی ایگزٹ کرتے ہیں L A L R one کے لیے بھی ایگزٹ کرتے ہیں پارسر جنریٹرز کا معاملہ کیوں ہم نے شروع کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ L A L L one table construction جب ہم نے کی تھی وہاں پہ بھی ہمیں ایک میکینکل کاروائی نظر آئی لگتا تھا کہ بھئی یہ گرامر ہے اس کے اوپر یہ رولز اپلائی کر دو اور اس کی بنا پہ وہ ٹیبل بن جاتا ہے ٹھیک ہے ایل ایل میں ہمیں تھوڑا سا وہ ایمبیگیوٹیز کا بھی مسئلہ تھا جو کہ یہاں پہ بھی ہے اور وہاں پہ وہ لیفٹ ریکرجن کا بھی مسئلہ تھا لیفٹ ریکرجن کا مسئلہ بھی ہم نے میکینکلی حل کیا اس کے لیے بھی ایک الگرتمک پروسیجر تھا جس میں کوئی ایسی نان ڈیٹرمنسٹک بات نہیں تھی کوئی ایسا کمپلیکس لاجک نہیں تھا یا کوئی پروبلسٹک بات تھی کہ بھئی کبھی ایسا ہوگا کبھی ایسا ہوگا یعنی کہ وہ میکینکل پروسیجر ہے یہ بھی جو باٹم اپ پارسنگ ہے اس میں ایل آر ون کنسٹرکشن اور اس کے بعد یہ L A L R construction جو ہے یہ بھی میکینیکل ہے اور دوسرا یہ کہ بڑی لیبوریس ہے یعنی کہ یہ اگر مجھے ایک ایون سمپل لینگویج کے لیے کرنا پڑ جائے اب ذرا یہ سوچیے کہ ٹیبل میں تھاؤزنڈ آف انٹریز ہیں اب آپ یہ سوچیے کہ آپ کو آپ کو کتنی مدت لگے گی ایک ٹیبل بنانے میں جس میں ہنڈریڈ تھاؤزینڈ انٹریز ہیں آپ تو فوراً کہیں گے کہ بھائی یہ سزا نہ مجھے دو تو یہ جو پارسر جنریٹرز ہیں یہ ان دونوں گرامرز یا جو پارسنگ ٹیکنیکس ہیں ان کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں اور ان کی بنا پہ جو ٹیبلز یا جو پارسر ہمیں ملتا ہے اس کو پھر ہم بڑے اطمینان سے استعمال کر سکتے ہیں اور یہ تھیری اب ہم نے کافی حد تک کور کر لی تو آئیے اب گفتگو ہم تھوڑے عرصے کے لیے ان پارسر جنریٹر کی طرف رکھیں گے اور اس کے بعد ہم آلموسٹ اسیوم کر لیں گے کہ جب بھی پارسر بنانا ہے تو ہم ایک ٹول استعمال کر لیں گے یعنی کہ گرامر لیں گے پارسر کے حوالے کریں گے اس پارسر کی اگر پارسل جنریٹر کی اپنی کچھ کنڈیشن ہیں تو ٹھیک ہے وہ ہم کر دیں گے لیکن ہاتھ سے نہیں ہم نے لکھنا ہاں یہ آپ یاد رکھیں کہ آپ کو اسائنمنٹ ضرور ملیں گی کہ آپ یہ چیزیں ہاتھ سے کریں لیکن بعد میں اس کورس میں بھی بکیا حصے میں یا بعد میں کبھی پریکٹیکلی بھی آپ نے کسی بھی اپلیکیشن میں پروفیشنلی یا کسی اور ایڈوانس کورس میں جب بھی آپ کو کوئی ضرورت پیش آئے کہ میں نے پارسنگ کرنی ہے تو وہاں پہ پارسر کے حوالے سے ذہن میں فوراً بات یہ آ جائے کیا یہ گرامر ایسی ہے یا صورت حال ایسی ہے کہ میں ایک ٹول استعمال کر لوں اور اگر ذرا سا بھی آپ کو ایسا لگے کہ ٹول استعمال کرنے سے میرا وقت بچ جائے گا میرے سے غلطی کا احتمال کم ہوگا تو ضرور کیجیے یہ ٹول انتہائی آسان ہے استعمال کرنے اور ان میں ٹول کو اٹ سیلف استعمال کرنے میں زیادہ وقت درکار نہیں ہوتا تو آئیے اب ہم ایک ایسے ٹول کے بارے میں پہلے تھوڑی سی جنرل بات کر کے یہ ٹولز کیا ہیں اور پھر ایک ایکچوئل ٹول جو ہم خود استعمال یہاں پہ کر رہے ہیں یا کریں گے پروجیکٹس میں بھی اور سبسیکوینٹلی بھی اس کے بارے میں گفتگو تفصیل کریں گے جہاں تک پارسر جنریٹرس کا تعلق ہے ایکچولی ایکسپیریمنٹلی بھی کئی بنائے گئے ہیں لیکن جو چند ایک انتہائی پاپولر ہیں جو ہم بھی استعمال کریں گے اور انڈسٹری میں بھی پروفیشنلی بھی اینڈ ادروائز یہ بہت استعمال ہوتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے اب پیش کرتا ہوں ان میں سب سے پہلے کیٹیگری میں نے L A L R one parser generators کی بات لکھی ہے ان میں پہلا ہے یک وائی اے سی سی یہ اصل میں ابریویشن ہے یٹ اندر کمپائلر کمپائلر اب یہ کیا ہے یہ میں ابھی تھوڑی دیر میں اس کے بارے میں تفصیل گفتگو کروں گا ایک اور L A L R parser جو کہ یک لائک ہے اس کا نام ہے بائسن اب یہ نام کہاں سے آیا اس کے بارے میں میں آپ کو تھوڑی سی بات بتاؤں گا اور ایک اور کپ سی یو پی جو کہ ایکچولی جاوا کے لیے ہے یہ جاوا کا باٹم اپ پارسر جنریٹ کرتا ہے اسی طرح L L one parser generator جو ہے وہ A N T L R antler اس کو پروناؤنس کرتے ہیں جیسے وہ کسی ڈیئر ہے یا اینٹلوپ ہے اس کے سینگ ہوتے ہیں تو یہ جو ہے یہ L L one parsing tables بناتا ہے یا ایل ایل ون پارسرز بناتا ہے اگر آپ اس کو گرامر دیں تو اور اس کو گرامر دینے کا ایکچولی طریقہ ذرا سا مختلف ہے وہ ہم یہاں پہ آپ ڈسکس نہیں کریں گے یہ میں ایک ریفرنس آپ کو دے رہا ہوں اگر آپ کو شوق ہو بلکہ میری تجویز کہ آپ اس کو ضرور دیکھیے یہ ویب پہ اویلیبل ہے کہ اینٹلر جو ہے اس کے بارے میں آپ تفصیل دیکھیے اور اسی طرح شروع میں ہم نے جو ٹاپ ڈاؤن پارسنگ کے حوالے سے ریکرسو ڈسینٹ پارسنگ کی بات کی تھی وہاں پہ بھی میں نے اس وقت کہا تھا کہ وہ جو سارے یاد ہیں ہم نے پروسیجرز لکھے تھے کہ کاش کوئی ایسا ٹول ہو جس کو میں گرامر دو تو یہ میرے پروسیجر تو آٹومیٹکلی بن سکتے ہیں تو لکیلی ایک ٹول اویلیبل ہے جاوا سی سی جو کہ جاوا کا ریکرسو ڈسینٹ پارسر بنائے گا یعنی کہ آپ اس کو گرامر دیں کسی چیز کی گرامر دیں یہ نہیں میں کہہ رہا کسی پروگرامنگ لینگویج کی گرامر دیں اس کو آپ وہ گرامر دیں وہ آپ کے لیے ایک ریکرسو ڈسینٹ پارسر یعنی کہ وہ ساری روٹینز جو یاد ہیں ہم نے ہاتھ سے لکھی تھیں وہ آپ کے لیے جاوا میں وہ ساری لکھ کے آپ کو دے دے گا ایک فائل میں ایکچولی آپ کو وہ پارسر ملے گا اس پارسر کو کمپائل کر کے آپ استعمال کریں کال کریں اور اس کو آپ ان پٹ اسٹرنگس دیں اگر وہ گرامر میں انکلوڈیڈ ہیں یعنی کہ گرامر کے حساب سے لیگل ہیں تو یہ سارے پارسل جو بنیں گے ان ٹول سے وہ اس کو ریکگنائز کریں گے اچھا ہم نے جو گفتگو کرنی ہے وہ actually L A L R one parser کے حوالے سے کرنی ہے اور اس میں یہ یک اور بائسن جو ہیں ان کے بارے میں ہم تفصیل گفتگو کریں گے کیونکہ ہم ان کو استعمال بھی کریں گے اور ایکچولی ان ان میں سے یک جو ہے اس نے یہ چیز کافی حد تک اسٹیبلش یا پاپولرائز کی کہ پارسر جنریٹرز جو ہیں وہ ایک کافی کیپیبل چیز ہیں ان کو واقع استعمال کیا جا سکتا ہے تو آئیے یہ یک والا معاملہ جو ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل گفتگو کرتے ہیں یک یہ ابریویشن جیسے کہ میں نے عرض کیا yet an other compiler compiler appeared in Unix application and the other companion application lex upped at the same time یہ دو ایپلیکیشن میں نے یہاں پہ لکھی ہیں ان میں ایک یک ہے اور دوسرا لیکس ہے یہ ایک کمپینین تھی جو کہ 1975 میں یونیکس میں یہ دونوں چیزیں تھیں وہ انکلوڈڈ تھیں یونیکس کے بارے میں شاید آپ سن بھی چکے ہیں آپ کو شاید موقع بھی ملا ہو اس کی جو ورژن آج کل بڑی پاپولر ہے لائن ایکس وہ آپ نے شاید استعمال بھی کی ہو اور شورلی اس کا نام یا ریڈ ہیٹ لائن ایکس کا نام آپ نے ضرور سنا ہوگا آپریٹنگ سسٹمس کے کورس میں آپ کو موقع ملا ہوگا کہ یہ جو یونیکس ہے اس کے بارے میں ڈسکشن اس کے ہسٹوریکل ڈسکشن اس کے ڈیزائن کے بارے میں یہ کیا ہے یہ شاید آپ کو موقع ملا ہوگا اگر ایسی بات نہیں ہے تو آپ نیٹ پہ جا کے اور کتابوں میں اس کے بارے میں کافی تفصیل پڑھ سکتے ہیں اس کی سمپل سی کہانی یہ ہے کہ مڈل سکسٹیز میں ایک خواہش پیدا ہوئی ڈپارٹمنٹ ڈیفینس نے خاص طور پہ اور کچھ کمپنیز جس میں ہنی ویل جنرل الیکٹرک اور اس طرح کی کافی بڑی بڑی جو کمپنیز ہیں انہوں نے سوچا کہ کمپیوٹرز جو ہیں وہ تو اب بڑے کیپیبل ہو گئے ہیں ان کے جو آپریٹنگ سسٹمز ہیں ان کو بھی انتہائی کیپیبل اب ہونا چاہیے جیسے کہ آپ اب اسیوم کر لیتے ہیں کہ ونڈوز یا ایکس پی یا اس طرح کے جو پریزنٹ ڈے آپریٹنگ سسٹمز ہیں یہ کیپیبل بڑے ہیں یعنی کہ آپ کو بڑی فیسلٹیز دیتے ہیں دونوں ڈیولپمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے پروگرامنگ کے پوائنٹ آف ویو سے اور رن ٹائم انوائرمنٹ کے حساب سے یعنی کہ رن ٹائم لائبریریز کرنل کی جو روٹینز ہیں وہ کرنل انوائرمنٹ جو ہے پروٹیکشن سیکیورٹی وغیرہ وغیرہ یہ ساری باتیں اب آپ آپریٹنگ سسٹمز میں ڈسکس کرتے ہیں یونیکس کی کہانی یہ ہے کہ وہ جو پروجیکٹ تھا مڈل سکسٹیز میں آپریٹنگ سسٹم کا اس کا نام رکھا گیا تھا Multics M U L T I C S جو کہ ملٹی سے بنا ہے اور آئیڈیا یہ تھا کہ ایک بڑا کمپریہنسو آپریٹنگ سسٹم بنایا جائے جو کہ انتہائی کیپیبل ہو اور بائی دا وے اس کی ساری جو پروگرامنگ تھی وہ پی ایل ون میں تھی یہ ایک اور پروگرامنگ لینگویج ہے جو جو شاید آپ کی نظروں سے گزری ہو لیکن یہ ایک لینگویج تھی جو کہ آج کل استعمال نہیں ہوتی وہ پروجیکٹ امبیشس بہت تھا اور اس وقت کی جو ٹیکنالوجیز تھی نہ صرف ہارڈ ویئر بلکہ سافٹ ویئر بھی اس سے ہوا یہ کہ وہ بند تو گیا لیکن جو اس کے گولز تھے وہ اچیو نہ ہوئے اس پروجیکٹ میں اے ٹی این ٹی ایک امریکن فرم ہے اس کے ریسرچرز بھی انوالو تھے بعد میں اے ٹی این ٹی جو ہے اس نے فیصلہ کیا کہ ہم اس پروجیکٹ میں شامل نہیں ہونا چاہتے تو ان کے جو لوگ تھے وہ واپس کمپنی میں آ گئے البتہ انہوں نے جو سارا وہ جو ایکسپیرئنس تھا وہ انہوں نے سوچا کہ اس کو ضائع نہیں ہونا چاہیے اور وہ ایکسپیرینس آپریٹنگ سسٹم کے حوالے سے پروگرامنگ کے حوالے سے جو یوزر ایکسپیرینس ہے ٹائم شیئرنگ جو ہوتی ہے کہ آپ کمپیوٹر کو استعمال کرتے ہیں انٹریکٹیولی یہ ساری باتیں جو تھی اس میں انہوں نے کافی ریسرچ کافی ایفرٹ تھا تو ان کا خیال تھا کہ اس کو ضائع نہ کیا جائے تو اے ٹی این ٹی کے دو صاحب تھے بلکہ ایک صاحب کین تھامسن یہ وہی کین تھامسن ہے بائی دا وے جس کا ہم نے لیکسیکل انالائزر میں تھامسن الگریدم ڈسکس کیا تھا انہوں نے یہ کیا کہ وہ سارا جو جو معاملہ تھا ریسرچ کا اس میں سے جو ان کا حاصل ہوا انہوں نے سوچا کہ میں اپنا ایک آپریٹنگ سسٹم بناتا ہوں اور ان کے پاس ایک پرانا computer P D P seven جو تھا وہ اویلیبل تھا یہ پی ڈی پی ایک کمپنی ڈیجیٹل ہے جو کہ اب ختم ہو چکی ہے ان انہوں نے بنایا تھا یہ ایک منی کمپیوٹر ہے تو اس پہ انہوں نے وہ آپریٹنگ سسٹم لکھا اور وہ بڑا سمپل سا تھا بڑا ایلیگنٹ تھا اور اس کو وہ A T and T Bell Labs والے جو تھے وہ اس کو استعمال کرنے لگے اور اس آپریٹنگ سسٹم میں جو یوزر انوائرمنٹ تھی اس میں انہوں نے پھر بے تحاشا ٹولز بھی ڈالے اس میں ورڈ پروسیسنگ ٹولز تھے اس میں جو ہمارے پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ تھا وہ یہ کمپائلرز کے حوالے سے کہ پارسر بنانے کے لیے ٹول جو تھا اس کا نام تھا یک یٹ اندر کمپائلر کمپائلر جو کہ C parser L A L R parser بناتا ہے اس وقت بھی بناتا تھا اب بھی بناتا ہے اور اس کے ساتھ لیکسیکل انالیسس انالیسس کے حوالے سے لیکس یہ دو ٹولز اس وقت یونیکس میں اویلیبل تھے اور چونکہ یونیکس جو تھا وہ بہت پاپولر ہوا کیونکہ A T and T Bell Labs نے ان کو یونیورسٹیز میں بہت کم اس زمانے میں صرف دو سو ڈالرز میں آپ یونیکس خرید سکتے تھے یعنی کہ مکمل آپریٹنگ سسٹم جس میں کمپائلرز ہیں لینگویجز ہیں ورڈ پروسیسنگ ہے نیٹورکنگ ہے بے تحاشا چیزیں ہیں یونیکس جو ہے وہ لٹرلی آگ کی طرح یونیورسٹیز میں پھیلا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ٹولز بھی گئے اور وہ ٹولز آج بھی ہیں جس کی بنا پہ ابھی بھی یونیکس جو ہے وہ انتہائی پاورفل انتہائی ایلیگنٹ سسٹم ہے اور جیسے کہ میں نے عرض کیا جو ٹول ہمارے لیے بڑے کارآمد ہیں وہ لیکس ہیں اور یہ کیپیبل ٹولس ہیں اور ان کا استعمال بھی بہت ہوا ہے اوور دی ایئرس یک جو ہے یہ ٹول ہم استعمال کریں گے جو ہمارا پروجیکٹ ہے لیکس ٹول جو ہے ایکچولی ہم استعمال کر چکے ہیں اس کی ایک present day version flex actually یہ فلیکس میں یہ جو ایف ہے یہ فاسٹ کے لیے ہے یعنی کہ تیز لیکس یہ وہی لیکس ہے جو میں نے ابھی مینشن کیا کہ یونیکس میں جو لیکس پروگرام تھا اس کو ان اے سینس ذرا سا تیز کر دیا تھا اس کا نام ہو گیا فلیکس فلیکس اور یگ جو ہیں ایک لیکسیکل اینالائزر بناتا ہے فلیکس ہم نے استعمال کیا جو ہے وہ ہمارے لیے L R L A L R parsers بنائے گا اب وہ کیسے بنائے گا وہ ساری تھیوری اب ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہ ایل آر ون آئٹمس پھر اس کو یہ جو میں نے آپ کو دکھایا ٹیبل سائز ریڈکشن کا اس کو استعمال کر کے بناتا ہے اب جہاں تک یک کا تعلق ہے یہ بھی لیکس کی طرح ہی ہم استعمال کریں گے یاد کریں کہ لیکس میں ہم نے کیا کیا تھا لیکس میں ہم نے یہ کیا تھا کہ جب ہم نے ریگولر ایکسپریشن بنائے اور وہ کیوں بنائے کیونکہ ہم جو ہمارے لینگویج کے ٹوکنس ہیں ان کو ریکگنائز کرنا چاہتے تھے ان پٹ سے یعنی کہ ان پٹ لے کے ان میں ہم وہ ٹوکنس نکالنا چاہتے تھے ہم نے یہ کیا کہ ٹوکنس کے لیے ریگولر ایکسپریشن بنائے اور وہ ریگولر ایکسپریشن ہم نے ایک فائل میں ڈالے ایک بڑے خاص طریقے سے وہ فائل ہم نے فلیکس کو دی اس نے ہمارے لیے ایک اسکینر بنا دیا اور اب آپ کو پروجیکٹ جو آپ نے کیے ہیں اس میں یہ چیز پتہ چل گئی ہوگی کہ وہ وہ جو اسکینر ہے وہ اس کی شکل کیا ہوتی ہے اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں یہ تو اب آپ کر چکے ہیں گیک کے ساتھ بھی ہم یہی کریں گے یعنی کہ ہم ایک اسپیسیفکیشن فائل بنائیں گے وہ ٹیکسٹ فائل ہوگی اس میں ہم ہماری جو گرامر ہے جس کے لیے ہم پارسر بنوانا چاہتے ہیں وہ ایک خاص نوٹیشن میں اور جو کہ ایکچولی بڑی کنسائز ہوگی بالکل لیکس کی طرح کنسائز نوٹیشن میں ہم اپنی گرامر اسپیسیفائی کریں گے وہ گرامر جیسے ہوتی ہے کہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ نان ٹرمینلس ہیں رائٹ ہینڈ سائڈ پہ اس کے پروڈکشن رولس ہیں یہ چیز ہم فائل میں ڈال کے یک کو دیں گے اور وہ ہمارے لیے بالکل فلیکس کی طرح سی میں یا سی پلس پلس میں ایک پوری فائل میں پارسر ڈال کے ہمیں دے دے گا جس کو ہم کمپائل کر کے استعمال کریں گے اب چونکہ آج کے لیکچر کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے تو یہ جو اسپیسیفکیشن فائل ہے اس کا سنٹیکس اس میں کیسے وہ گرامر ڈالیں گے وہ میں آج تو نہیں ڈسکس کرتا میں انشاءاللہ اگلے لیکچر کے شروع میں یہ چیز کور کر لوں گا لیکن یک اور لیکس کے لیے آپ کے پاس اسپیشل ریڈنگ مٹیریل ہے میری تجویز کہ اب آپ اس میں یک کا جو پارٹ ہے اس کو ذرا ایک نظر دیکھ لیجئے وہ کافی سمپل ہے آپ فوراً سمجھ جائیں گے بلکہ یہ بھی سمجھ جائیں گے کہ یہ کام کیسے کرتا ہے انشاءاللہ یہ یک والا معاملہ جو ہے یہ ہم اگلے لیکچر کے شروع میں ختم کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم سیمینٹک جو معاملہ ہے سیمینٹک ٹرانسلیشن اور سیمینٹک رولز کا اس کے بارے میں ہم ڈسکشن شروع کریں گے اگلے لیکچر تک خدا حافظ